ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو قریب نے کہا ہمیں ابو معاویہ نے عامر سے جریر اور وقیع کی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی ابو معاویہ سے ابو بکر کی روایت میں انہوں نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبی رضی اللہ عنہ سے مقدم رکھا اور ابو قریب کی روایت میں عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6336